ربكم بما في نفوسكم تكونوا صالحين كان غفورا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارے رب اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں اگر تم نیک ہو تو وہ اللہ تعالیٰ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والے ہیں سامعین نبی سعید کی تفصیل سماعت کیجیے توبہ کرنے والوں کے لیے حکم الہی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے جلدی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جسے وہ اپنے نزدیک عیب کی اور گناہ کی بات نہیں سمجھتے چونکہ ان کی نیت بخیر ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرتے ہیں جو نیکی اور اطاعت کے کاموں میں ماں باپ کا فرما بردار ہو اور نمازی ہو اس کی خطائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف ہیں یہ بات تفسیر ابن جری قبری میں ہے کہتے ہیں کہ اوابین وہ لوگ ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھیں بعض کہتے ہیں جو دوحا یعنی چاشت کی نماز ادا کرتے رہیں جو ہر گناہ کے بعد توبہ کر لیا کریں جو جلدی سے بھلائی کی طرف لوٹ آیا کریں تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے خلوص دل سے استغفار کر لیا کریں عابیدہ کہتے ہیں جو برابر ہر مجلس سے اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیا کریں اللہ لی میں اسب تو فی مجلس ہی یعنی اللہ جو کچھ میں نے اس مجلس میں غلط یا آپ کے رضامندی مندی کے خلاف کوئی بات اپنی زبان سے نکالی ہو یا کوئی ایسی حرکت سرزد ہوئی ہو تو آپ اسے بخش دیجیے ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اولا قول یہ ہے زیادہ لائق کہ جو گناہ سے توبہ کر لیا کریں نافرمانی سے اطاعت کی طرف آ جایا کریں اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں کو ترک کر کے اللہ کی رضامندی اور پسندیدگی کے کام کرنے لگیں یہی قول بہت ٹھیک ہے کیونکہ اواب مشتق ہے اوب سے اور اس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں جیسے عرب کہتے ہیں ایبا فلان اور جیسے قرآن مجید سور غاشیہ آیت نمبر پچیس میں اللہ کا فرمان ہے ان نہ بہم ان سب کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے لوٹتے تو فرماتے اے اب نے لربنا حامدون یعنی ہم لوٹنے والے توبہ کرنے والے عبادتیں کرنے والے اور اپنے رب اللہ تعالیٰ کی ہم تعریفیں کرنے والے ہیں